نماز کام رکھو سورج ڈیلنی سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا کرن بے شک صبح کے کرن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں